معاذ معاذ بن کہتے ہیں میں نے عوف بن ابی جمیلہ سے کہا عمر بن عبید نے حضرت حسن بزری سے روایت کرتے ہوئے یہ حدیث سنائی جس نے ہم پر ہتھیار اٹھایا تو وہ ہم میں سے نہیں انہوں نے کہا بخدا عمر نے اس حدیث کی روایت حسن بزری کی طرف منسوب کرنے میں جھوٹ بولا لیکن وہ چاہتا ہے کہ اس صحیح حدیث کو اپنی جھوٹی بات سے ملا دے صحیح مسلم حدیث نمبر سڑسٹھ